حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو یہ کفارہ ہو جائے گا انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دو مہینے متواتر روزے رکھ لو انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے ان صاحب نے عرض کیا میں یہاں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے مبارک دانت دکھائی دینے لگے اور فرمایا پھر تم ہی اس کے زیادہ مستحق ہو صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو اڑسٹھ